حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عطیہ عنایت فرماتے تو میں کہہ دیا کرتا تھا کہ یہ کسی ایسے شخص کو دے دیجئے جسے مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہو حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ نے مجھے کچھ مال دیا تو میں نے کہہ دیا کسی ایسے شخص کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لے اسے استعمال بھی کر اور صدقہ بھی کر یہ مال اگر تیرے پاس خود بخود آئے تجھے نہ تو اس کے تما ہو اور نہ تو تو نے مانگا ہو اسے لے لیا کر اور جو اپنے آپ نہ ملے اس کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو نو